زمین زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنینو تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اسوالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے فرشتے قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم فرشتے قدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے وجود و عدم حدوث قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے صحابے کرم روانہ کیے کہ کے نعم زمانہ پیے صحابے کرم روانہ کیے کہ کے آبینیام زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بداں تمہارے لیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بداں تمہارے لیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بدان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے زمینوں فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے نہ شام و سحر کہ آٹھ پہر ملائے کا در پہ بستا کمر نہ شام و سحر کے آٹھ پہر ملائے کا در پہ بستا کمر نہ جب ہو سر کہ قلب و جگر ہیں سجدہ کنا تمہارے لیے نجب ہو سر کہ قلب و جگر ہیں سجدہ کنا تمہارے لیے نجب ہو سر کہ قلب و جگر ہیں سجدہ کنا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تھا تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و بوتوا تمہارے لیے نہ لوح مبی عرش بری نہ روح امی کوئی بھی کہیں نہ لوح مبی عرش بری نہ روح امی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہ تمہارے لیے خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہ تمہارے لیے بفور صدا سمائے بندھا سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو ادا تمہارے لیے صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے محن پہ ایسے منن یہ امن و اماں تمہارے لیے سزائے محن پہ ایسے منن یہ امن و اماں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب عطائے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری اپنی بے خبری یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتیں یہ مرحمت کچی متے نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتے قصور کریں اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے قصور کریں اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے سبا وہ چلے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لبا کے تلے تنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لبا کے تلے تنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے لوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے